کنجوس جھاڑی میں ایک وقت کا قصہ ہے وہاں ایک غریب کاشتکار رہتا تھا وہ اپنے چالاک مالک کے رحم و کرم پر تھا جو خود ایک گاؤں کا رہنے والا تھا وہ گاؤں والا اسے دن رات کڑی مشقت کرواتا اور کوئی پیسہ نہ دیتا <laughs> تمہیں کھیت میں کام کرنے کے لیے پیسے چاہیے ایسی عجیب بات میں نے پہلے کبھی نہیں سنی کوئی بھی کسی کاشتکار کو کاشتکاری کا کام کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتا میں تمہارے رہنے کھانے کا پیسہ دیتا ہوں کیا یہ کافی نہیں ہے کیا تمہیں علم نہیں تمہاری خوراک کے لیے مجھے کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے اصل میں کیا تمہیں دن میں تین بار کھانا کھانے کی ضرورت ہے بے شک مجھے ضرورت ہے میں کھیتوں میں سچ مچ بہت کڑی مشقت کرتا ہوں یہ تو بس کاشتکاری ہے اس میں کیا دسواری آ سکتی ہے ٹھیک ہے اب مجھے اور کام کرنے ہیں اگلے مہینے آنا اور پھر یہی مزاق سنانا میں تب اس کے بارے میں سوچوں گا کاشتکار ہمیشہ اس گاؤں والے مالک کے یہاں سے نا امید ہو کر ہی نکلتا اس نے بہت مرتبہ نوکری چھوڑ دینے کی سوچی پر اسے اندیشہ تھا کہ اسے دوسرا کام نہیں ملے گا مہینے گزر گئے اور پھر بھی غریب کاشتکار کو کوئی پیسہ نہیں دیا گیا پھر ایک دن یہ تو حد ہی ہو گئی میں یہاں پر خوش نہیں ہوں میں اب یہاں کام نہیں کر سکتا حضور میں نے یہاں اب تین سال تک کام کیا ہے مجھے تنخواہ پانے کا حق ہے میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ میری محنت کا ایک ایک پیسہ نہ دے دیں تم نے درست فرمایا لو یہ لو ایک دو تین یہ کیا ہے صرف تین پیسے صرف تمہارے صرف کہنے کا کیا مطلب ہے یہ تین پیسے ہیں پچھلی بار کب تم حقیقی دنیا میں گئے تھے تمہیں کیا پتا ہے یہ تو ایک خزانہ ہے ایسا ہے کیا تو پھر ٹھیک ہے اگر میں نے خزانہ کما لیا ہے تو اب مجھے تمہارے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا میں نے اس انسان کے لیے کام کرنا بند کر دیا ہے جسے میری قدر نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ کسی دن میری ایمانداری اور محنت کا سلا مجھے ضرور ملے گا الوداع کاشتکار کھیت چھوڑ کر چلا گیا اسے پتا تھا کہ تین پیسے کافی نہیں ہے پر وہ خوش تھا کہ گزارے لائق اس کے پاس کچھ پیسے تو ہیں تھوڑا آگے جا کر کاشتکار نے ایک عجیب سا شور سنا وہ ایک درخت کے پیچھے سے آ رہا تھا وہ نزدیک گیا اور اس نے پکارا کیا تم ٹھیک ہو <laughs> تم یہاں کس لیے آئے ہو میرے پاس تمہارے لیے چوری کرنے لائق کچھ بھی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو میں تمہاری چوری کیوں کروں گا اور تم رو کیوں رہے ہو کیا تمہیں چوٹ لگی ہے ایک ظالم انسان نے میرا سونے کا کھڑا چرا لیا ہے مجھے وہ دھنک کے نیچے ملا تھا اور کیا کہا دھنک کے نیچے میں نے سوچا تھا کہ بس یہ کہانی ہے نہیں یہ کہانی نہیں ہے میرے پاس میرا سونا تھا پر اب وہ چلا گیا <laughs> او مہربانی کر کے رو مت خیر میں تمہارے سونے کے گھڑے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا لیکن یہ سکتا ہوں میرے بارے میں فکر مت کرو مجھے کچھ نہیں ہوگا لگتا ہے تمہیں اس پیسے کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے میرا مطلب ہے تم ہی وہ ہو میرا مطلب ہے کہ تم مجھے نا امید نہیں کرو گے ہاں؟ تم ہو کون میں ایک بونا فرشتہ ہوں ہمیں زمین پر ہر سال بھیجا جاتا ہے ایک ایسے انسان کو کھوجنے کے لیے جو ہمارے معجزوں کے قابل ہو میں تمہاری دریا دلی سے بہت متاثر ہوا مجھے بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے میں تمہاری تین مرادیں پوری کر سکتا ہوں ایک پیسے کے لیے ایک او یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے کیا تم سچ بول رہے ہو مجھے اپنی خواہشیں بتاؤ تو تمہیں علم ہو جائے گا کاشتکار نے کچھ دیر سوچا آخر وہ جان گیا کہ اسے کیا چاہیے تھا میں سمجھ گیا سب سے پہلے مجھے ایک کمان چاہیے جو کوئی بھی چیز نیچے لے آئے گا جس پر میں تیر چلاؤں گا دوسرا مجھے ایک وائلن چاہیے جسے میں جب بجاؤں تو اسے سنتے ہی ہر کوئی ناچنے لگ جائے تیسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جو بھی میں مانگوں میری اچھا پوری کر دے منظور ہے تمہاری ساری خواہشیں تمہیں عطا فرمائیں دانش مندی سے استعمال کرنا وہ کاشتکار اب پہلے کی بنسبت کہیں زیادہ خوش تھا وہ تھوڑا ہی آگے چل پایا اس خیال میں ڈوبا ہوا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے تبھی ایک ایسے انسان سے روبرو ہوا جو ایک درخت پر پتھر مار رہا تھا سنیے حضور آپ اس بیچارے درخت پر پتھر کیوں مار رہے ہیں میں اس درخت پر پتھر نہیں مار رہا بے وقوف میں اس پھول کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سب سے خوبصورت پھول ہے یہ چار سال میں صرف ایک ہی مرتبہ کھلتا ہے اور وہ وہاں لگا ہے اس درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر اور یہ اس دنیا میں ایک ہی ایسا پھول ہے یہ بہت ہی بیش قیمتی ہے کیا تمہیں معلوم ہے بہت سے لوگوں نے کوشش کی اس پھول کو توڑ کر نیچے لانے کی اوہ میں کوشش کرتا ہوں <laughs> مجھے تمہارا تیر کمان دکھائی دے رہا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم ہی ایک تیر انداز ہو ہو جس نے اپنی قسمت آزمائی اتنا اونچا نشانہ کوئی نہیں لگا سکتا کاشتکار نے تیر کھینچا اور پھول کے بنیاد مقام پر نشانہ لگایا جہاں وہ سب سے اونچی ٹہنی پر کھلا ہوا تھا اور بنا دوبارہ سوچے اس نے ٹہنی پر تیر چلایا تیر اوپر اور اوپر چلتا گیا جسے وہ خود بخود اوپر جا رہا ہو اور اس جھٹکے سے وہ پھول کاشتکار کے ہاتھوں میں یہ ناممکن ہے تم نے یہ کیسے کیا میں نے اسے توڑا ہے یہ تمہیں کیوں دوں یہ تو نا انصافی ہے پہلے اسے میں نے دیکھا تھا اور تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا تم صحیح کہہ رہے ہو ٹھیک ہے میں تمہیں پھول دے دوں گا مجھے اس کے بدلے میں ایک انعام دینا ہوگا کام کیا ہے کاشتکار ایک ایماندار انسان تھا پر وہ آدمی جو اس کے سامنے کنجوس تھا شہر میں ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ کنجوس بہت ہی چالاک اور شاطر نوجوان ہے وہ سارا کام دوسروں سے کرواتا اور کبھی انہیں کوئی پیسہ نہیں دیتا اس پر کبھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا پر اس معصوم کاشتکار کو اس کنجوس کی شاطر فطرت کا علم نہیں تھا تم نے صحیح کہا دوست میں تمہیں پانچ سونے کی مہرے دوں گا اس خوبصورت پھول کے لیے کیا تم رضامند ہو او یقیناً رکو تم کہاں جا رہے ہو تمہیں مجھے پانچ سو سونے کی مہرے دینی ہے تم اس کی بابت کیا کر لو گے اپنی وائلن بجاؤ گے <laughs> الوداع اس نے صحیح کہا میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں سوائے اپنی وائلن بجانے کے بالکل ویسے جیسے بونے فرشتے نے وعدہ کیا تھا کنجوس کاشتکار کی دھن پر ناچنے لگا وہ اچھلا اور گھوما اور ہوا کے ساتھ لہرایا کاشتکار اپنی وائلن بجاتا رہا کچھ دیر کے بعد وہ کنجوس پھسلا اور ایک جھاڑی میں گر گیا پھر بھی وہ ناچنے پر مجبور تھا تب بھی جب اس کانٹے دار جھاڑی نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے مجھ پر رحم کرو مہربانی کر کے بجانا بند کرو میں تمہیں تمہارا انعام دوں گا میری کمیز میں وہاں دو لال بٹوے ہیں انہیں لے لو میں نے وہی لیا جس پر میرا حق تھا تمہیں مجھے اسی وقت میرا انعام دے دینا چاہیے تھا اب الوداع کنجوس نے اپنے کپڑے اٹھانے کی کوشش کی پر وہ کیسے کر سکتا تھا جلد ہی پورے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی وہ کنجوس اب کنجوس نہیں رہا وہ جھاڑی میں پھنسا کنجوس تھا میں اس کو مزہ چکھاؤں گا وہ خود کو سمجھتا کیا ہے اگلے دن غصے میں کنجوس عدالت چلا گیا میں سمجھ گیا وائلن اور بان والے ویکتی نے تمہاری سردی چرا لی ہاں یور آنر سردی کوئی سردی کیسے چرا سکتا ہے اس نے میرا سونا چرایا ہے سونا میری پانچ سونے کی مہرے چرائی ہیں اس نے Oh, مجھے پتا تھا اس کی شکایت میں کچھ تو گڑبڑ ہے آروی تمہیں بس یہی کرنا ہوگا کہ ایک شکایت لکھو کہ ایسا کرنا کتنا مشکل ہے <clears throat> تو ایک نوجوان جس کے پاس ایک وائلن تھی اس نے تمہاری پانچ سو سونے کی موہرے چرا لی تیر کمان اور وائلن والے انسان کو لاؤ بہت مشکل سے آخر تیر کمان اور وائلن والا آدمی ملا اور اسے جج کے سامنے پیش کیا گیا تم پر الزام ہے کہ تم نے اس آدمی کی پانچ سو سونے کی مورے چرائی ہیں کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے ہاں یور آنر میں نے کسی سے کچھ نہیں چرایا اس آدمی نے مجھے یہ دیا ہے انعام کے روپ میں درخت کی سب سے اونچی ٹہنی سے پھول توڑ کر نیچے لانے کے عوض میں وہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے اسے کوئی انعام نہیں دیا تھا یور آنر خیر نوجوان اس پر یقین کرنا مشکل ہے میرا مطلب ہے پانچ سو سونے کی مہریں صرف ایک پھول توڑنے کے لیے لیکن میں سچ بول رہا ہوں نہیں اس نے مجھ سے وہ چرائی ہے اور پھر مجھے جھاڑی میں ڈھکیل دیا وہ جھوٹ بول رہا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہاں، تم بول رہے ہو ٹھیک ہے بہت ہو گیا سنو وائلن والے آدمی یہ مقدمہ تمہارے خلاف ہے اور جھاڑی والا کنجوس <clears throat> میرا مطلب ہے یہ محترم ان کا کیس بہت پختہ ہے اس لیے میں وائلن اور تیر کمان والے آدمی کو پانچ سال قید کی سزا دیتا ہوں اور تم وہ پانچ سو سونے کی مہرے بھی لوٹا دو گے اس کنجوس کو میرا مطلب ہے یہاں اس محترم کو <laughs> میں سمجھتا ہوں یور آنر کیا آپ پھر بھی میری ایک خواہش پوری کریں گے میں آخری بار اپنی وائلن بجانا چاہتا ہوں نہیں یور آنر آپ اس کی اجازت نہیں دے سکتے مہربانی کر کے آپ ایسا نہ کریں پر یہ ایک معصوم سی خواہش ہے ایسا نہیں ہے اور وہ کیسے عدالت کے اندر وائلن بجانے کی مانگ کر سکتا ہے اور یہ اس کی آخری خواہش نہیں ہو سکتی وہ صرف پانچ سال کے لیے ہی تو جیل جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں میں میں سمجھ سکتا ہوں جو تم کہہ رہے وہ صحیح ہے پر کسی وجہ سے میں اسے انکار نہیں کر سکتا میں مجبور ہو رہا ہوں اس کی مانگ پوری کرنے پر کاشتکار مسکرایا کیونکہ اسے علم تھا کہ جج انکار کیوں نہیں کر سکتا میری خواہش ہے کہ جو بھی میں مانگوں اس خواہش کو ہر کوئی پورا کرے او خدایا پہرے دار کہاں ہے مہربانی کر کے مہربانی کر کے مجھے تھامے رہے پر بہت دیر ہو چکی تھی جیسے ہی کاشتکار اپنی وائلن بچانے لگا عدالت میں ہر کوئی ناچنے لگا کوئی بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا نہ وہ کنجوس نہ ہی پہرے دار یہاں تک کہ جج بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا او <laughs> یہ کیا ہو رہا ہے ہم سب رس کر رہے ہیں چپ بیٹھو ہاروی کاشتکار بالکل کنجوس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی وائلن بجانی بند کر دی سب کو سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں تمہاری پوری زندگی نچاتا رہوں گا پہرے دار اسے گرفتار کر لو اس سے پہلے کہ یہ پھر سے اپنی وائلن بجائے پر کاشتکار ان پہرے داروں سے زیادہ فرتیلا تھا بند کرو مہربانی کر کے بند کرو میں قبول قبول کرتا کرتا ہوں ہوں تم نے چوری نہیں کی تھی میں نے تمہیں وہ پانچ سونے کی مہرے دی تھی انعام کے عوض میں اس پھول کو درخت کے سب سے اونچی ٹہنی سے نیچے لانے کے لیے مجھے معاف کر دو کیا یہ سچ ہے ہاں یہ سچ ہے خیر پھر یہ طے ہو گیا وائلن والا آدمی بے گناہ ہے کنجوس نے عدالت کا وقت ضائع کیا ہے جھوٹ بول کر اسے تیر کمان اور وائلن والے آدمی کو پانچ سو سونے کی مہروں کا جرمانہ بھرنا ہوگا اور ساتھ ہی اسے اپنے پوری دولت اپنے شہر کے لوگوں کو بانٹ دینی ہوگی یہ تمہارے لیے سبق ہوگا کہ ایمانداری کی قیمت دولت سے بڑھ کر ہے مقدمہ خارج ہوا اس طرح کاشتکار کو رہا کر دیا گیا اسے وہ دولت ملی جس کا وہ حقدار تھا پر وہ محنتی اور پکے ارادے والا انسان تھا اس نے کاشتکاری خریدی اور کھیتی باڑی جاری رکھی کوئی بھی یہ جان کر حیرت میں نہیں پڑا کہ اس کنجوس کو دوسروں کا بہت سا پیسہ دینا تھا اپنی پوری دولت دے دینے کے بعد جھاڑی والے کنجوس کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا تھا اسے کام کر کے اپنی باقی کی زندگی گزر بسر کرنی پڑی مکمل